والمرسلين وعلى آله وأصحابه أصحاب الصدق واليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد قرآن الحمد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

بار شان آج جانا ضرور سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین سب نو اسلام زندگی اور ایمان بہت خوشی دوست بزرگو اللہ رب العالمین علم اور حکمت علی ذات ہے اس میں جیڑی بھی چھوٹی مخلوق بنائی ہے کسی مقصد واسطے بڑھیں اور ساری مخلوق اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو عطا فرمایا تو انسان آلہ اور اشرف کے حوالے نہ لوشی اپنے مقصد زندگی کے حوالے نہ لوشی مقصد زندگی جس نے اپنی زندگی دے مقصد دا علم اور شعور ہے اور اپنی زندگی دے مقصد نو حاصل کرن کی کوشش بھی کر دیں حقیقی انسان یہ ہے اللہ رب العالمین نے انسان نو جس شہن عزت اور کرامت عطا فرمائیے وہ اقل ہے کتنا ہے اور عقل و عزت اللہ تعالی نے ایمان اور اطاعت نہ لگا فرمائی انسان دی عزت عقل نال ہے عقل دی کرامت ایمان اور تقوی دے نال ہے انسان کو عقل مک جاوے وہ دی قدر ختم ہو جاتی ہے اور عقل اطاعت اور اتباع نہ کرے ایمان اور تقوی نو اختیار نہ کرے کہ عقل کی قدر ختم ہو جاتی ہے تو انسان عزت اور کرامت دو چیز ایک عقل نال دوسرا ایمان دینا عقل کا خانے واسطے اللہ تعالی نے دیتی ہے تمیز واسطے شعور واسطے امتحان واسطے اللہ رب العالمین نے اس کائنات نو جڑے اصول دے مطابق بنایا ہے تو کئی چیزاں نو اللہ تعالی نے ملا کے رکھا ہوا ہے اور کئی نو جدا کر کے رکھا ہوا ہے پھر اللہ تعالی نے انسان نو عقل دیتی ہے جنہوں ویک ہوئے دا امتحان لو وے تو کنو کینے نال جوڑ دے کنو کی تو توقع کر دا ہے جوڑن دے وکھے کرن دے تے انسان دی عقل دا امتحان ہے کیونکہ عقل دا بنیادی وظیفہ کیا ہے ضمیر فرق ہوں عقل جیڑی ہے یہ تمیز حاصل کر دیے یہ تر طریقہ علم ہے خان اللہ تعالیٰ نے کتنے طریقے علم دیتے ہیں ایک طریقہ علم ہے حواس کے ذریعے ایک طریقہ علم ہے اور استدلال کے ذریعے ایک طریقہ اور ذریعہ علم ہے اللہ تعالیٰ کی وجہ صرف حواس نال تمیز یہ حیوان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اکل نال تمیز یہ اللہ رب العالمین نے جن ملائکہ انہوں نے بھی عطا فرمائی ہے سب تو اعلیٰ اور اشرف ذریعہ علم کیا ہے اللہ تعالیٰ دی وہی ہے اللہ تعالیٰ دی وہی ہے انسان دے واسطے ذریعہ علم تین نے حواس عقل اور وہی حواس ادنا عقل اس والا ہے اور وہی کا سب تو والا طریقہ حواس کی کمی ہوئے تو عقل پوری کر دیے عقل دیا کمیاں ہوئے تو خدا دی وہی پوری کر دیے ہاں۔ تین اللہ تعالیٰ نے انسان نو ذریعہ علم دیتے نے ہوں جی ذرائع علم فرق ہے ایم ان کے معلومات بھی فرق ہے ذرائع علم اور معلومات نال حضرت انسان بھی فرق اس بڑھتا ہے ذریعہ علم صرف حواس نو منتا ہے کہ جو ویکھو وہ ہے جو نہیں نظر آتا وہ نہیں ہے ان دورے حاضر چاہتے نے سائنس ہوا سے خمسا پر اعتبار اور ہوا سے خمسا دو اعتبار کلی فیصلہ کون سا ہے بابا وہی جی ماد اللہ شک ہو سکتا ہے اکل کے فیصلے بھی شک ہو سکتا ہے حواس کے ذریعے انسان کو جو ذریعے معلومات حاصل ہوتی ہیں ذریعہ علم جو حسیات کا ہے سائنس میں معتبر ہے ہوا سے کم سادہ بس وہ کسی علم حتمی علم بس اس سے اتنا ہاں، پھر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے وہی ایک بھی شک ہو سکتا ہے عقل اقلیت ایک بھی شک ہو سکتا ہے لیکن حواس اور سائنسی نظام ہے علم اور شعور کے شک نہیں ہو سکتا ہوں ترائے قسم دیا

وہی جا خادم کے نوکر ہیں ملک قدر وہی دے نال ہے اگر حواس نبوتی رسالتی تصدیق نہ کرن تو انہوں دی کوئی قدر نہیں اور عقل نال انسان اللہ دے نبی دے رسول دی تصدیق نہ کرے اس عقل دی بھی کوئی قدر نہیں میرے دوستو انہیں کی سب کچھ موتبر کتی حتمی یقینی ذریعہ علم کیا ہے اللہ تعالیٰ کی وحی اللہ تعالیٰ کی صحیح ہے اکل کمیاں نے کمیاں نے لیکن خدا بھی وہی کمی نہیں انسان کا ذریعہ علم ہے عقل بھی انسان کا ذریعہ علم ہے جب آپ ناخے سے ذریعہ علم کی میں کامل ہو سکتے نے اللہ تعالیٰ کی رات آ رہے گو نقصو پا کے جو خدا کے انسان پڑھ کے وہی سائنس اللہ کی وی پڑ سمجھو کہ نہیں پھر قرآن پاک اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے جڑے کفار ہیں کفار جو اپنے حواس دے اسے نازائیں اپنی عقل دے غرور کریں ایسے بے وقوف جڑے اللہ تعالی دی وحی نبوت رسالت ہدایت ربانی دے مقابل اپنی بے عقل بے شعور عقل دے اوپر تے اپنے ہوا سے ناخا اعتبار کر کے پہلے ہی لائی کا انکار کرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کا کل ہونا کل انام پل مدلو سبیلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک جانور مانگ یا جانور تو بھی زیادہ گمراہ ہے کیوں کہ ہوا کا ذریعہ علم نال تو جانور نال ہی شریر ہے دیکھو اک اللہ تعالیٰ نے حیوانات میں دیتی ہے کہ نہیں کان ناک منہ جتنی پانچ حواس ہیں پنجے دے پنجے اللہ تعالیٰ نے حیوانات نو عطا فرمائے حیوانات نو بھی عطا کیتے نے انسان کول بھی اگر تو شامی اونا حواس او حواس حیوان کولن او بھی انسان کولن حیوان دے انسان ایک تمیر کی میں کر رہے کیونکہ انسان آلہ چاہے حیوان ادنا ہے جنہ دے ذریعہ علم نو بیکھو دے ہوتے دو مدک برابر ہے پھر انسان کیڑے بڑے علم دے نال بڑا بنے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیڑے کافرن اونا کل ذرائع علم ہن صرف حواس

تمیز دنیا کی زندگی جیڑی ہے اتنے تک حواس کے نال ڈھیر ہے دنیا کی زندگی حواس کافی ہے لیکن دنیا کی زندگی کے نال حقیقت نظر نہیں آتی حقیقت نظر نہیں آتی حیوانات کو بھی حواس ذریعہ علم کافر کل بھی حواس ذریعہ علم ہے کیونکہ وہ حواس سے جب یہ صرف دنیا تک پہنچ سکتا ہے یا کوئی ایسی ہیس بھی ہے جی آخرت تک پہنچے آخرت تک کسی سائنسدان بھی آخ نہیں ڈال سکتی اس سے اللہ کے رسول بھی آخ ڈال کتنے تک مومن جو بنے بیٹھے ہیں بیٹھے ہو اپنی اکھان دیکھ بار کتنے اصا بھی بیٹھا رسول اللہ ایک کیا نہیں سنیا ہے سنیا بھائی آپ آ تشریف لائے نے اپنی اکھا دے جنہیں اعتبار کیا انہیں انکار کیا جن رسول کی اکھا دے اعتبار کیا انہیں ہی تو ایمان لیا قیامت والے دن کافر جڑے نے من لین گے قیامت والے دن ویخ کے من لین گے لیکن اللہ نے نہیں مننا قیامت والے دن کافر من جان گے آخر کے قرآن پا کے جے کپل آپ سب نا بس اللہ کہیں آخر دیکھ بھی لیا سون بھی لیا سر دے نا سان واپس لٹا واپس اللہ نے فرمایا ہوں تو سب دیکھ کے بنے ہے نا ہوں میں مننا اپنے اکا میرے منیا نہ من لیا ویس کے نا اپنی اکا اتبار اتبار کیا

وہ پتر اتبار نہیں کرتا حکومت اتبار نہیں کرتی معاشرہ اتبار نہیں کرتا پتہ نہیں پورا ویکیا یا نہیں ویک کے پورا سستا ہے یا نہیں سستا وہ چلے جی اکھان دے کائنات بھی اتبار کر رہے رب کائنات بھی اتبار اللہ سلام ہونے نہیں ہو جائے اللہ اور اچھا وقت مبارک جی صدقے مولا جنت جیسی نعمت عطا فرمائے

سبحان اللہ سنی نو اللہ تعالی نے دو حصے دیتے صدیقیہ گل کی ہے مشرقین مکہ آئے گئے آپ نے فرمایا میں میرا آج علی رات خدا بول گیا عرش نو ویخ آیا دوزخ جنت ویکھیے فرشتے نو ویکھے نے مسجد حرام تو لے کے مسجد اکثر تک گیا دیر کتنی لگی انہوں نے کہا بس جی سے تے آیا دیر کا دی دیر تے ہے دیر سویر مٹھا ٹک سورج کی لئی چڑھائی نال جدو رسول کو میراج کرے سورج تلے آج پال دے اتنے آ مٹھے پیچھے دکھا والا تلے سی مچھے دسن والا لجپال جی پیا رج نال متھا دکھا حرکت زمانی حرکت مکانی وہ تو مشروط سے زمانے وال مکان ہے تو سول دی واری آئی ہے نہ زمان بھی نیچے تھا مکان بھی نیچے تھا اور صاحب زمان سب سے اوپر تھا ٹھیک اکبر کو رل کے گئے مشرقی نے مکہ تینا فرمایا کیا جی دیر ہوئی خدا کو بھی ہو اچھا ٹھیک ہے پھر کی ہویا میں اس تو چوکھا من گا صدیق پاک فرمایا سر تو من گا سو بے وقوف ہو وہ سردار ہے جبریل ادا نوکر ہے جبریل سدرا تل مونتا بھی ہے جانا بھی ہے نوکر دیے سانے آ کر کیا لگا

ہوں میں اک صدیق اکبر علی رکھی بار بار یہ جبریل علیہ السلام دی اب مراج سے آپ تشریف لے گئے کہ جبریل علیہ السلام رہ گئے ہجرت المنتا آپ نے فرمایا یاری دے توڑ نبھاؤ جبریل اب مکے تو ہجرت تک روک نہیں اگوں دے تر رو وہاں کے لجپالا

جبریل صدیق اکبر آشکان دا سردار ہے نورانی دا سردار آندا لجفالا سا دی نورانی اب ہاتھ ہو گئی ہے اور تو اگلے آمین نے نورانیت اتے مصطفیٰ میں کہا بے وقوفہ تینوں کی پتہ حقیقت مصطفیٰ کیا ہے ہو یا دیکھنے والے سے پوچھو یا بننے والے سے پوچھو یا بنانے والے رب العالمین سے پوچھو اچھا نورانیت کی بات ہے وہ تو فضرت المتحد رہ گئی اگے کون گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدیق اکبر میری حقیقت نو میرے رب تو علاوہ کوئی جان نہیں میرے رب تو علاوہ جانتا ہی نہیں کیونکہ رب دے رسول دے درمیان ایک گل ہے ایک بات ہے لا جا سان فی ہے نبی المقرب مرسل و ملک مقرب لیما اللہ وقت تو اچھا سنی مسلمان ہیں الحمدللہ للہ اچھا عقل جبریلی رکھے نے محبت صدیقی رکھے نہ عقل جبریلی نال مقام مصطفیٰ کو بھی تول سکتا ہے نہ عشق صدیقی نال بھی تول سکتا ہے عشق تلیں دا نہیں عشق منے دے عشق من کا نام نہیں تو جی رحمت دیواری گا اپنی اکلان کے جلیا اصل کوئی شہ نہیں تلتی مقام مستفا نو کون تول سکے تولنا مننا پونے کیا بولے مننا پونے تو سبحان اللہ اللہ دے رسول تھی ذات گرامی اصل علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوا خمسان عقل محمدی بھی ہے ہوا سے احمدی بھی ہیں علم خدائی بھی ہے تیرے میرے کو اپنی عقل کے فیصلے اپنی حواس کے ذریعے معلومات ہیں یہ گھاٹے واٹے والی نے یقین ہے ہوں میں تعلق مثال دا نبی سائنس فرق دینا بیٹھا سائنسدان اتو لگے نیب اتو لگے نیب اتو لگے پہ آن بندے انہوں دا سایہ ہوئے نہر دے وچ میں نہر دے پانی دے نال لوگاں نو ویکھاں نہر دے پانی وچ لوگاں دا سایہ ہے تے تینوں پتہ ہے جدو پانی ٹرے نا تے ہلدا ہے تے پھر جڑا وچ سایہ ہوندا ہے او بھی ہلدا نظر آوندا ہے تجربہ کدی کیتا ہوئے سایہ کیا ہے او سایہ نو ویکھنا نبوت کیا ہے سورجا نو سامنے دیکھنا سایہ تک جانے میں حقیقت تک نہیں جانے وہ سائنسدان کی آنکھ سائے کو دیکھتی ہے اللہ کے نبی کی آنکھ حقیقت کو دیکھتی ہے وہ سائے ویکھن والے کبھی تسلے نہیں رہ سکتے حقیقت نو جان والے تسلے رہ سکتے حواس ہے تو حواس ذریعہ علم ہے عقل ذریعہ علم ہے وہی ذریعہ علم ہے اصا مسلمان حواس کے ذریعہ علم نال نہیں بنے عقل کے ذریعہ علم نال نہیں بنے اصا مسلمان بنے ہاں۔ وہی نو ذریعہ علم بننا وہی نو ذریعہ علم منع نال تو میرے دوستو تو لہذا انسان کی عزت تیرے ذریعہ علم نال ہے آواز نال نہیں عقل نال نہیں وہی کے نال ہے دوسرے تیسرے سے لفظ سائنس نال نہیں فلسفے نال نہیں خدا دی دین اور شریعت نال سمجھ آئیے کہ نہیں تو انسان کس ذریعے علم کے ساتھ معتبر ہے وہی کے نال ہدایت ربانی دے نال نبوت اور رسالت دے نال ہے کہ نہیں پوری دنیا دے وچ جدو اپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے اوندے نے نا حواس دی علم دے تے مان کرن والے بھی پڑے رہندے سن اپنی عقلاں دے فلسفے دے تے مان کرن والے بھی صدقے جدا جدو امی لقب بھی آیا ہے لقب امی ہے امی لقب ہی دے دوائے نے صدقے جاواں جڑے سن اپنی اکلا دے مان والے انہیں بھی مٹی کے خدا بنائے سن جڑے سن اپنی ہوا سن دے مان والے انہیں بھی مٹی کے خدا بنائے سن ایمانداری لگتا جب انسان اپنی اکل کے ہوا سن مٹی کا خدا بنا انسان کی کچھ بچتی ہے اتنے تک انسان پہنچے کتنے تک اتنے تک پہنچے تو حواس ذریعہ علم بناؤ گے حیوانت تو بدترین ہو جاؤ گے اور اللہ دے وہی نبوت رسالت شریعت قرآن دین ملت کو مانو گے تو پھر جا کر انسان اعلیٰ مخلوقات بننا ہے بن ہے ایمانداری نہ دسو اس جی اک ساری سر دی اک ہے یہ میرے دوستو جو دنگاری دیکھتا ہے ویکد ہے کہ نہیں پھر انسان اور حیوان کمی کا بھی کرو گے حواس دنیا تک محدود ہے دنیا تو بعد کیا ہے پہلے کیا تھا کوئی پتا نہیں بعد میں کیا ہے کوئی پتا نہیں جب وہی چاہو گے وہی دسے گی پہلے بھی بہت کچھ تھا سب کچھ بعد میں ہے سب کچھ پہلے ہے درمیان میں بہت کچھ بہت کچھ نہیں ہے کم کچھ ہے جب وہی کو لاؤ گی تو وہی دس دیے کہ کائنات نہیں تھی رب کائنات کائنات بعد میں رب اکبر پہلے ہے نا ادھر وہی دس دیے کہ اس جہان کے بعد ایک آخرت کا جہان بھی ہے تو دنیا سے پہلے رب ہے دنیا کے بعد آخرت ہے جیسے رب سے آخرت کا کہیں پتہ نہ لگے تو دنیا کا کھے میں لگ سکتا ہے میں تو مثال دیا کوئی بندہ آوے انہوں پوچھو وہ پوچھے تے کو بابا جی میں جانا ہے تو پوچھو کہ بابا کتنے جانا ہی ان پتا نہ ہو میں کتنے جانا بابا چلو تین اگے کا پتا نہیں دس آیا کتوں پیچھو چلو تین پیچھے کھڈ آئی آ کے جی میرے پیچھے کا پتا بھی کوئی نہیں اگلے آگا نے پاگل ہو گیا ہے یہ آگا نہ پیچھا تو پاگل ہی ہے

ارے میرے بابا نہ پیچھے سکتے ہیں نہ آگے سکتے ہیں سورج دنیا ویک سکتے ہیں اس بات سے دنیا والا نہ آگے کچھ ویکتا ہے نہ پیچھے کچھ ہے دنیا میں پاگل ہی لگا پھر وہی ہے وہی دنیا سے پہلے رب ہے دنیا کے آخرت آخر جس مسافر جس مسافر پیچھا بھی ہوگئے آگا بھی ہوگئے وہ درمیان سکون نہ رہتا ہے وہ درمیان ایک سکون نہ رہتا ہے اور الحمد للہ جہاں مسلمان ہے سانو پتہ ہے یہ دنیا کیا ہے اس سے پہلے کیا تھا اللہ تعالیٰ کی بات بعد میں آخرت خدا تو آیا تو خدا وال جانا سارا تو پکا ہی سوکھا ہے پڑھتے ہو کی آدھے ہو ان لاہ ان پڑھتے ہو کہ نہیں کیوں پڑھتے ہو اس واجب تہن پتا پورا ہے یہ خدا تو آیا خدا والی جانا ہے پتا سوکھا ہے نا پتا کوئی پوچھے کتوں آیا یار خدا تو آیا وہ جا کتنے رہا خدا وال جا رہے ہیں پتا سوکھا کہ جن نے اپنے حواس نہ رہنا سائنسدان بنے گا فلسفی بنے گا اس پاگل دے پوتر نو انہوں دے نہ پیتے دا پتہ نہ کہ دا پتہ اودے سر دنیا دا پتہ اے پاگل دے پوتر نے جڑا پتہ پوچھے گا او بھی مارا جائے گا جڑا اینو پتہ دسے گا او بھی مارا جائے گا جس مسافر دا نہ آگا ہوے نہ پیچھا ہوے او سوکھا نہیں رہ سکدا سوکھا الحمدللہ سارا دے پتہ پورا ہے وہ کہاں سے آئے ہو بابا سب اسے عالم ارواج اللہ کے سارے کو پوچھا سی اللہ تو پھر اب کالو بلا سانو پتا ہے خدا تو آیا جاؤ گے پیچھے گا ان لیلا و ان لیلہ راج انہوں سے جانا نہیں خدا والے چلے ایسا سو سب پتا جو کسی گھول بھی نہیں سکتا پتے کنے دیتے نے سائنس آنا دے خلصیاں نہیں دیتے اللہ دے نبیان دے رسولہ دیتے اللہ دے نبیان دے رسولا دیتے ہوئے پتے نے اس واسطے مومن لا پتا نہیں ہوتا مومن نو سارے ہی پتے ہو گئے ہاں۔ لا پتا کون ہوتا ہے کافر کیونکہ جب کافر ہوئے گا رب کا پتا لا آخرت کا وہ دنیا میں تین کا کا کا کا ہی نہیں نہیں نہیں کوئی کوئی کسی دھکا دے دے گا گا دھکے کیوں آ کے کے کے پاگل پاگل پاگل پاگل نام پیچھے پتا کتوں آیا یہو جی پیچھا مسافر خان ویک رہے یورپ سائنسدان سیانے ویک ویک رہے سنی مسلمان پتا رب دیکھنے ہو سکتا ہے تو بھی بھول جاوے تیرا پیو بھی پتا بھول جاوے بھول سکتے نے پتے لیکن خدا بھولن تو پا کے اللہ نے کتاب بھی بھیج دیتے رسول بھی بھیج دیتا ہے تے پتے پکے نے بھول ونجو تے قرآن والا وائے رول ونجو تے رسول والا وائے بھول جاؤ تے قرآن وال اور رول جاؤ تے رسول وال جب انہیں کتاب سے پورا رسول بھیجیا نا یہ دنیا میں جہاں نے چاہیے پتے اوکھے ہو گئے پتے ہیں اور اس واسطے سب کچھ اوکھی زندگی کی جنگی مومن مسلمان مومن مسلمان سب تو اوکھی کافر کی بے سکون ہوں بے قرار ہوں کیوں نہ رب نال کوئی رشتہ نہ آخرت نال تعلق کہ کلی دنیا بندہ پوری نہیں کر سکتا وجہ کی ہے مومن سکون ہے جی کافر پہ سکون حالانکہ چٹائی دے اتنے وہ رہتے ہیں سوشا سٹ دے چھپر کوٹیاں ساری سواری ہے کھوتا دیسی انہوں نے سواری پراٹو سادے کھانے نے دے دی دال دے ساگ انہوں نے کھانے نے روس دے بروس ترقی والے اوکھے نے دے ساتھ والے سوکھے نے ترقی والے تے سادے اوے انہاں نوں نیند رہندی ہے گولیاں کھا کے سوندے نے تے چلیا تو اٹھ دے کے یورپ میں چلے جاؤ جو ان کے سب سے بڑے ہیں جو سب سے بڑے ہیں وہ سب سے زیادہ پریشان ہیں جب اسلام میں چاہو گے سب تو چاہو گے سب تو سوکھے گے ہو جناب گا وہ بھی سوکھا ہو جاوے گا اللہ دی کر میں پوری یورپ جا پوری مغرب پوری دنیا دا شکون جا تختاں تے بیٹھ جا گڈیاں وچ بیٹھ جا ہوٹلاں وچ بیٹھ جا کلمے وچ بیٹھ جا او تینو رب نہیں مل سکدا تے سکون بھی میں نہیں مل سکدا تے جدوں میرے علی دے آستانے تے آویں گا رب بھی مل جائے گا سکون بھی سبحان اللہ سبحان اللہ ارے سکون لینے کے لیے کسی دکان پر نہیں جانا پڑتا جب سکون لینے کی باری آئے تو کسی دربار پر جائے سکون دربار ملتا ہے دکان دے نہیں ملتا چاول پیڈے کو سکون دینے دکان ہے بے سکون کا نظارہ دکان ہے سکون دی دکان ہے کوئی قرار دی دکان ہے کہ سکون ملتا ہے قرار وکتا ہے میں نے کہا دسو تو جلے ہار سے مل سکتی ہے سکون نہیں مل سکتا دنیا دے بازار میں ہر شہ مل سکتی سکون نہیں مل سکتا پر میرے رب العالمین دے یار دے دربار دے سکون مل سکتا باقی کوئی دل نہ مل اس واسطے اللہ اقبال کتنی بڑا انسان ہے مشرق پھرے مغرب پھرے سکون نہیں لگا

تو اگر کچھ مرتبہ چاہے تو خدمت کر فقیروں کی نہیں ملتا یہ جوہر بادشاہوں کے فضل آیا کتنے مشرق مغرب کا سیاح انسان ہے لوگ ہی نام بھی روٹی کھانے پہلے پروفیسر پی ایچ ڈی کرتے ہیں اقبال یاد پر تنخواہ لا کے اقبال کے نام کی روٹی کھانے نے ایویں روٹی کھانے نے ایویں نہ جی نام کی روٹی کھانے نے اللہ اقبال سنا جورا پیٹ گیا کوئی بندے کا پوتر تین لبیا سنا سنو میری میں فکیر کو چین آیا مرشد ہے کوئی اس مرشد فڑیا ہے مرشد کنو فڑیا انہیں آخیا میں مولا روم نو اپنا پیر فڑیا

اور آج کے دور کا غزالی اللہ میں اقبال ہے پچھلے دور کا غزالی آج سے ہزار سال پہلے کا غزالی اللہ میں اقبال تھا اور اس دور کا غزالی اللہ میں اقبال ہے میں بڑے جوان فلسفہ جوانیات لیکن ایک جی، امام غزالیے وہ بھی ہر پاس چکر لا کے فقیران دے بوئے دے آیا جلم جی، اقبال وہی مشرق پھر دے اسے بوئے دے آیا پتہ نہیں اس بوئے دے ہے کی اس بوئے دے اس بوئے دے کی ہے کچھ بھی نہیں صرف رب ہے تو جدو رب ہے وال سب کچھ ہے حال کی ہے رب علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ تو میرے دوستو سکون نہیں ملتا ملے گا شکون دینا پہنا دل لو ادو ملتا ہے جدو محبوب بے شکون نہ ہوئے اللہ تعالی دل ہے تیل سے دل اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہے محبت کی محبوب کا ہونا ضروری ہے تیرا مطلب دل کا قرار محبوب نہ لے ہوں سونے جب محبوب آپ بے قرار ہے تیرے دل نو قرار کتوں آنا ہے میں گڈی جا رہا میرے نال ایک بندہ بہ گیا بڑا اپ ٹو ڈیٹ تعلیم یافتہ تعلیم یافتہ تری لاکھ کی گڈی میں فقیر کو نال بٹھا لیا مینو آدھے حضرت صاحب سکون نہیں لگتا میں کہ یار تری لاکھ کی گڈی حال ہی نہیں لگتی سکون سکون کا گا ہے ہے نہ محبوب کی جگہ سکون ملتا ہے محبوب لا محبوب گا سکون ہے ہے گا سکون محبوب گا بے سکون سکون تیرے پیو نو لبنا میں کہ تم محبت کس سے کرتے ہو کہ جی اس گاڑی سے میں بڑی محبت کرتا ہوں میں کہ گڈی محبوب ہوگی تیری آگے ہاں یہ مطلب تیرا دل گڈی بچ گڈی تیرے دل بچ نا میں کہ جنوب محبوب بنا سڑک سے چلنا کہ نہیں آ گیا ہاں تو میں کہ تیرا محبوب سے ہر پاس بجنا پھرنا تیرے محبوب کا اتنی مل لکیر لگ جائے لاکھ روپیہ لگا جائے لکیر ایک لگ جائے لاکھ روپیہ گیا وہ میں کیا بے مقوبا تیرا محبوب سڑک دے رولتا پھر پہ گدی ادھر خطرہ گدی ادھر خطرہ ہائے لگ نہ جائے ہائے بج نہ جائے تو میں تیرا دل ہے گدی بچ گی تیری دل ہے تو محبوب لگتا پھر دل نو سکون تیرے پیو نے دینا بے وقوف جو دنیا کو محبوب بناتا ہے وہ کبھی سکون میں نہیں رہ سکتا اس لیے کہ دنیا کی وجہ سے تو بے سکون ہے تو دنیا سے کیسے سکون آئے گا سکون کیوں دنیا دے جتنی بھی محبوب بناو گے انہوں نے دو چیز آئے بے وفائی تو پکی ہے بے وفائی پکی پکیے بے وفائی ہے کہنا ہے ہے بال بچے ہیں یاری دوستی ہے باغ و بہار ہے دنیا کے سارے نظام ہے بے وفائی ہے کہنا انہیں تین چھوڑنا تو چھوڑنا ہی نہ چلیا سکون ادو ملتا جدو محبوب وفا والا ہوئے بے وفا نہ ہو جلیا جن دنیا نو محبوب بنایا وہ کدی سکون نہیں آ سکتا اور جنہیں محبوب محبوب کبریا نو بنایا کدی بے سکون نہیں بے سکون محبوب کا انتخاب کرو اگر تمہارا مقصود مطلوب محبوب دنیا ہے کدی سکون نال نہیں رہ سکتے سکون نال نہیں رہ سکتے سکون کا تو ملے گا اور جنہیں محبت کا کر دے وہ سکون ہوگا نا تو صرف محبت کے قابل کون ہے اللہ اور اس کا رسول جنہیں ایک نسخے کی سمجھے ہوئی تو ولی بنے میرے علی بنے دادا صاحب بنے غوث پاک بنے میں بنے انہوں نے اکل اللہ نے اکل دیتی دل دیتا سارا کچھ دیتا انہیں آگے چلو دل دا سکون محبوب نہ لے محبوب لگو کنوں بڑھو ہے انہیں آخر جی دنیا نو بناؤ گے آپ بے قرار پانوں کی سکون دے گی انہیں آخر محبوب بنانا چ اللہ تعالیٰ کی ذات نو بناؤ رب ابھی کی بریا نو بناؤ عشق بھی سچے تھے محبت بھی سچے نے سکون بھی سچے تھے وقار بھی قرار بھی سچا اللہ کا بندہ اس واسطے سیاح ہو جب تو سائنسدان بنے گا تو پھر دنیا نال محبت کرے گا جی اکل اقل پرست بنے گا تو پھر اپنے دنیا نال محبت کرو گے اکل آواز دنیا ہے اور جب وہی نال ربی رسول نال کھڑو گے پھر دنیا نال محبت نہیں کرو گے محبت کا منتہا رب اکبر دی بات ایسے اس واسطے سنی مسلمان ہو آج پوری دنیا بے قرار ہے بے سکون حالانکہ ہر شاید پوچھو کہ شکور ہوئی ٹھیک ہوئے نہیں اور میں کہا بے وکور ہو کوئی بندہ کشتی دے بہ جائے کشتی پانی چورن لگ پڑے کشتی جب چلے گی انہیں ہلنا کشتی نے جب کشتی ہلے گی جیڑے پور وچ بیٹھے سواریاں نے انہوں نے بھی آپ ہی لینا ہے ہی لینا ہے نا کہ انہوں نے جو کوئی بے وقوف اٹھی کھڑے تھے پیڑی کے کچی نو کھڑ لگے کیوں آ کے میں ہلا نا میں وہ بے وقوف بے کشتی کی وجہ سے ہلتا پہ ہلا تو روکا کی قادر کشتی کو کیا پکڑے نا وہ بے وقوف ہلنا ہے تو کشتی میں رہ کر کشتی کو پکڑ کر حرکت سے کبھی نہیں بچ سکتے وہ چلے دنیا کی وجہ سے بے سکون ہے کہ دنیا لال کی سکون مل سکتا ہے سارے سب بے سکون ہے کیا دنیا کی وجہ سارے سے دنیا کی وجہ تو پھر دنیا نال سکون بے وقوفی ہے کیوں انسان خدا کا راز ہے خدا کا راز ہے اس کو سائنسدان نہیں سمجھ سکتا مثال دے کے ڈال مکام دیکھو اللہ تعالیٰ نے ساری تعینات میں بڑھایا ہے کائنات کی تعداد مخلوقات کی بے شمار ہے لا تعداد ہے عرش لو محفوظ ہے کرسی ہے دریا ہے سمندر ہے پہاڑ ہے بے شمار مخلوقات یہ جی قدرت کی ہے جو کلا کلا بھی بنا لینا ہے سارے رلا کے بھی بنا سکتا ہے سارے حضرت انسان بیٹھا نا تو سے میں اللہ تعالی نے کی بنایا ہے انسان کو آدھنے ایک ہے ملک تے مالا کوٹ اللہ تعالیٰ نے ملک تے مالا کوٹ دونوں کا نمونہ بنایا انسان نے کہ جسم دے روح دا مجموعہ بنایا ہے اجسام ارواح دا مجموعہ ہے ملک مالا کوٹ دا نمونہ ہے یعنی کیا مطلب کہ یہ کائنات بہتا اثرات لے کے عرش عظیم تک انہوں نے عربی دے وچ تصوف دی اصطلاح وچ شخص اکبر اللہ تعالی نے موجودات بنائے نے انہاں نو انہاں دی حقیقت جمع کر کے اللہ تعالی نے حضرت انسان نو بڑھایا سبحان اللہ وہ انہاں نے شخص اصغر شخص اصغر دوسرے لفظ اگر کائنات نو چھوٹا کر دے جاؤ تو حضرت انسان بن جائے گا اگر انسان کو بڑا کرتے جاؤ تو کائنات بن جائے گی مطلب ہے حضرت انسان پوری کائنات حضرت انسان پوری کائنات نا میرے اندر کوئی بہت کچھ سارا جہان تیرے اندر تیرے سارا جہان تیرے اندر ہوں مثال کی میں حکیم کو جاؤ نا حکیم کو دیسی کو انہوں ہے میرا میدا خراب ہے کی خراب ہے حکیم آدھا ہے ادرک وڈی لاچی سونف دال چینی دے پودینا یہ دسا بنا کے پی بندہ حیران ہوتا بھی حکیم صاحب کتنے ادرک کتنے میں ہم نے لاگ جو ہی کوئی نہیں وہ بو میں بندہ وہ آنا پیتے سے تین ہوں پتا لگ جائے گا اصا جدو حکیم کا دسیا کہوا پی لیا ہاں، ساری قبضت ٹھیک ہو حالانکہ کتنے ادرک کتنے وزیلا کی کتنے پودینا کتنے شوق انہوں کا جوڑ ایسا نال نہیں جوڑ لیکن جی جوڑ نہیں تو حکیم نے کیوں دسیا کہ پیمن تو بعد صحیح پیوے ہو گیا یہ مطلب ہو یا ادرک باہر بھی ہے ادرک اندر بھی ہے پودینا باہر بھی ہے پودینا اندر بھی ہے آخر جو رلیا تے بیماری مکتی ہے جو رلیا بیماری مکتی ہے یہ مدرک ہوا مثال دیتی ہے کہ ساری کائنات تیرے بچ ہے بندے دا چیزیں نال جوڑ وہ کون بنا مستری لوہار درخان منجی بنا دی تھی تیرے جیتے کرسی بنا دی تھی تیرے جیتے میز بنا دی تھی تیرے جیتے مکان بنا دیتا تیرے جیتے بندے واسطے چیزاں دا جوڑ ملاوے انو آنے نے مستری لوہار دے کرخان بندے جیتے موٹیاں دا جوڑ ملاوے انو آنے نے حکیم بندیا کا بندے نال جوڑ ملاوے انہوں نے بادشاہ کہ جڑا بندے دے رب دا جوڑ ملاوے نو رب دا نبی دے پیغمبر آئے اللہ دا نبی آنے نے اللہ دا نبی آنے لے انہوں نے جوڑ نہ ملے بندہ ٹھیک نہیں ہوندہ حکیم کو لے جانے اندر ہوئے گرمی اور دوا دے دے گرمی دی پھر بھی لگا جائے گا اندر ہوئے سردی دوا دے دے سردی دی پھر بھی لگا جائے گا ہوں انہیں جوڑ ویکنا ہے ایک تیرا اندر سردی میں سردی ہے پھر تین رلاوے گا پھر دوجے نو تیرے نہ رلاوے گا دونوں کا جوڑ بنے گا پھر دوائی بن گئی جی میرا پتا حکیم لگے تو پھر بھی کٹ جی بوٹیا کا پتا نہ ہو تو موڑی گل میرا بھی پتا ہو بوٹیا کا بھی پتا ہو پھر جا کے گل بننی ہے جن ایک پتا ہو گل نہیں بنا سکتا گل نو بگاڑ سکتا ہے ہوں سن لی مسلمان انسان کا بنیادی مسئلہ دنیا کے سامان کا رلا نہیں بوٹیاں ہلنے چ نہیں بندے کا بندے لال ملنے چ نہیں بندے کا بنیادی مسئلہ رب لال ملنے ملنے ایک ہو گیا مستری ایک ہو گیا حکیم ایک ہو گیا بادشاہ ایک ہو گیا رب کا پیغمبر چلے بوٹیاں رلن سے پھر سیت بنتی ہے سامان بنے تے گھر بنتا ہے اوے بندے بندے نال رمن تے معاشرہ بنتا ہے بندہ رب نال بنے تے رب دا فقیر بنتا ہے دو چیزاں دا علم ضروری ہے کائنات کا حضرت انسان کا جس نال جوڑ لینا دونوں دا پورا پھر جوڑ پکا لگتا ہے چلے جی، جی۔ جاؤ دل لا لو سکون جدو بھی ملے گا رب نال ملے گا اللہ نے اپنے نبی رسول کیوں بھیجے نے اسی واسطے بھیجے نے اور ایک جوڑ نو خدا دے بندے دے جوڑ نو نہ کوئی مستری لا سکتا ہے نہ کوئی لوہار تار سکتا ہے نہ کوئی حکیم لا سکتا ہے نہ کوئی بادشاہ لگ سکتا ہے بندے دے رب دا جوڑ رب دا نبی دے رسول اللہ سبحان اللہ سن لا سکتا ہے چلے تیرا بنیادی مسئلہ روٹی کپڑا مکان پیٹ نہیں وسیحت علاج معالجے نہیں ہسپتال نہیں انسان کا بنیادی مسئلہ ہے دل اور دل کا بنیادی مسئلہ ہے رب تو رب مل جائے دل ٹکانے لگ جان پرگتا ہو جانے نے پھر بوٹی للاو کی رول نہیں جو اگلے مٹی دے دے سکھا مل جاتی ہے

ہوا یہ علم ہے یہ تعلیم ہے یہ تربیت ہے تو انسان کا بنیادی مسئلہ دل ہے اور دل کا بنیادی مسئلہ رب ہے کو بندہ رول جا ہو گئے پکا ہو گئے پتا ہوگا سو تو جا ہوگا پکا ہوگا

یا لیا جد ہوں کیا ہے تیرے میرے دل لگے نے دنیا لا کی لگے نے دنیا لا لائے کنے نے تین نے لا دے تین دنیا دار ہے حکیم ہے وہ بھی آخان گے بس بوٹی تک یہ نہیں بچتے بوٹی بنا کون ہے بوٹی تک رکھا گے پیسے لے بوٹی تک لوہار مستری درخان کو جاوے گا وہ تین لوہے کی پیرا تک بادشاہ کو جاویں نہ وہ تینوں بندے تو بندے تک رکھن گے نہ بندے دا دل دا مسئلہ بوٹی نال حل ہوندا ہے نہ لوہار نال حل ہوندا ہے نہ حکیم نال حل ہوندا ہے نہ بادشاہ نال حل ہوندا ہے بندے دا بنیادی مسئلہ اللہ دی اونی ذات نال حل ہوندا سوات رکھو سرے تے گند اور تیرا سکون کیوں نہیں مجھ سے کہ سونے دل دا پتہ صرف اللہ کے نبی آج دنیا میں تمام سکون کیوں کوئی حالانکہ سب کچھ یہ جرمنی یا پتہ نہیں یورپ کا ایک بہت بڑا امیر کبیر تھا تو لگتے تھا سکون ہی لگتا اخیروں میں سارے سائنسدان کا دونیا خجاڑے کرو میرے واسطے جہاز اے ہو اس دنیا تو کٹیا ہوئے سمندر ہوئے لیکن آواز کسی پاس نہ ہو میرے بے شکو کر دیں سائنسدان نے جہاز بنایا بند کر دی آواز کی تو بند ہونا اخیر انہیں آخیا خود خوشی کی تو اچھی نال پرچی لکھ کے رکھ تھوڑے کی دنیا میں سب سے بڑا بے سکون وہ انسان ہے جو دنیا سے سکون حاصل کرتا ہے میرا دوست دنیا عزت کے لیے نہیں ہے سکون کے لیے نہیں ہے دنیا صرف خدمت کے لیے دنیا کے واسطے سے عزت کے نال عزت دین نال خدمت دنیا نال اور راحت اللہ تعالیٰ دے ذکر

سخر لکم ما فی الارض و ما فی السما و ما فی السما اللہ نے فرمایا یہ جو دنیا ہے نا ایسا تاریخ خدمت کی کرنا ہے تو راحت خدا کے ذکر کے ساتھ عزت دین کے ساتھ خدمت دنیا کے ساتھ جڑا دنیا نال عزت حاصل کرے گا دنیا سب کو زیادہ ذلیل ہو جائے گا دنیا میں ذلیل ہو جائے گا تو میرے دوستو اس واسطے سکون عزت قرار وقار یہ سب چیز صرف دین امبیار دے اولیاء دے نال ہے والے نال ہے لیکن اسا کیتے بے وقوف ہے یہ دیکھو بھی ایک مریض ہسپتال چ نو لے جاواں ان کو دل دے کمرے داخل کر دینا دل دے چالی ڈاکٹر ہوئے بھی بوتلا ہوں ایک ڈاکٹر آوے دوجا جاوے ہوں کوئی مریض بے وقوف جاوے اللہ بڑا خوش قسمت مریض ہے چالی ڈاکٹر بھی ہو میں تو پتا نہیں کوئی بے شہتا مریض ہے میں میں میں نے صرف ایک دیتی وہ وہ گھر ہاں، بھی اللہ یہ کمرہ کمرہ نصیب کر اپریشن والا مولا سبحان اللہ کتنا خوش قسمت مریض ہے سارے ڈاکٹر کو کٹھے میں ایک بوتل ادھر ایک بوتل ادھر ایک بوتل ادھر بیڈ پہ تو سکون نہ ستا یا اللہ اے بوتل میں بھی نصیب یا اللہ اے ڈاکٹر میں بھی نصیب مولا اے کمرہ میں بھی نصیب کر مولا کریم اے پیچھے نہیں برکت میں بھی تے کس بھی نصیب فرما کے کرے وا فدو دا پوترا ہاں، او تے مرن دے نیڑے اے تے موت دا کمرہ لا کے سکون دا

ارے بے بقوب یہ دنیا موت کا کمرہ ہے جتنی سامان دیکھے گا اتنی چوکھا پریشان ہوئے گا مومن جی رہا اور دنیا فیٹل مومن ہے اور دنیا فیٹل مومن ہے وہ جنت مومن قید خانہ مومن واسطے دنیا قید خانہ ہے کافر کسی جنت ہے اللہ کا بندہ اگر دنیا دے کسرت ہے نا پھر سمجھ لے سکون مجشر نہیں آ سکتا سکون مجشر دنیا میں جتنی ترقی یافتہ اتنی بڑا بے سکون ہوگا اور جڑا جتنی سادہ زندگی گزارے گا اتنی سکون ہے تو کافر کو تو تم سمجھ جو ترقی یافتہ ادھر ادھر موبائل لگا ہے ایسے بھی ٹی وی لگا ہے ایسے بھی گائنے گے ایسے بھی ساٹھ کمرے نے بھی کمرے نے فلانے کوٹے نے گڈی باہر کھڑی ہے ادھر گراج کھڑی ہے فلانی جا کھڑی ہے چلے چلے یہ اسے سکون دی دلیل نہیں ہوتی بے سکونی دی دلیل ہے وہ جڑا چوکھا بیمار ہوے وہ ڈاکٹر بھی چوک ہوندے نے بوتلاں بھی چوکھیاں ہوندی ہلے مرو وہ بسترے دے سکون نال نہیں ستا ہوندا اوتری دا ساہ مکیا ہوندا اب کوئی بے وقوف آ اللہ میں تو کمرہ نصیب کر دے کمرہ نصیب کرے والا کر دے حالات ہی سب بولا پھر اللہ تعالیٰ نے دسیا کہ حالات ہی ہیں اس واسطے مومن کبھی کافر کی زندگی کی آرزو جی دل دے مریض دے کمرے دی طلب بے وقوف انسان کرے دیا عقل مند ایویں جی کافر دی زندگی دی آرزو اور طلب منافق کر سکتا ہے عقل مند نہیں کر

میں تین پروسو سکون میں کون ہوگی وہ مزے چوتھی سکون اتنا ہوتی بھی ہوتی تو کیوں ایک اپنا فطری نظام نظام ہے ہے وہ فطرت کے کے خلاف ہے ہے ہے یہ یہ فطرت فطرت موافق وہ دنیا انسان جتنی کوئی ہے اتنی بے ہے اور جتنی کوئی سکون دے سادگی سننا ملے

ترقی کی ساری لانا جی، جی۔ تو چاہے پاگل بھی تو خدا جب دین لیتا ہے کل بھی چھین لیتا ہے اور ساری قوم غرور فخر کر الحمد للہ اور آپ کا ڈاکٹر ہے یعنی گھر کا بھی کوئی فیملی ڈاکٹر ہے ابو کا وہ ہے امی کا یہ ہے ڈیڈی ان کے پاس جاتے ہیں ممی ان کے پاس جاتی ہے سسٹر کا وہ ہے برادر کا یہ ڈاکٹر یہاں یعنی بیمار پاکستان کی تاریخ لکھے لکھا کھڑے پاکستان کی ترقی کا دور ہے دور پاکستان کا تھا کہ ہزار مریض کے لیے ایک ہسپتال ہوتا تھا مریض ہزار ہوتا تھا بستر سو ہوتا تھا بہت پس دور اور الحمدللہ للہ ترقی یافتہ دور ہے ہزار مریض کے لیے پانچ ہزار مرو ترقی بیماری ہے تو ہی نا سکھوں سے پڑھنا ابھی پہلے ہاں، ہزار ہسپتال الحمد للہ قوم صحت مند کرنا سی اور ہزار ہسپتال دے بھی صرف سو آن بچے اور ساری کوشش ہے الحمد للہ کہ سو کا سو ہی ہوں کی فخر ہو رہا ہے ووٹ نے ایم ایل اے ان شاء اللہ سان ووٹ دو ہسپتال تا ہو یعنی کیا مطلب ایک بھی سکھا نہیں چڈا گیا جب ہے کل بھی سب سے زیادہ بیمار ہیں دیہاتی گھٹ شہری اس سے سادگی ہے اس سے ترقی ہے اس سے شرافت ہے شہر ہے جتنی بچہ اتنی بدماشی جو کی ہے میں جاؤ اخلاق نے جس بوئے تو لگے گا سلام علیکم بابا روٹی کھاونی ہے رات رہی ہے جب شہر کی لنگو گے وہ آخان کے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے کیمرے کی آنکھ اخلاق کی ہاتھ میں ہے شہروں میں نہیں ہے اسے کنڈا جا کر پانی کا مانگ اگلے فون کر دیں پولیس نو

فری دے مہمان مانگ لا لاویا ہاں مراد رکھ جاندا نا ہی نہیں لیندا یا تا وچ جی؟ دل جو بندے نے تے گلاس ہی بندے شہر دے دل دی لکھے تے گلاس نہیں تو فیصل پورا کرنا میں جب قبولی کرنے لگا کہ مولوی کہنا کہ جی آپ یار سادہ تنخواہ لاکھ روپیہ ہوگی سادہ مہینہ سوکھا نہیں لگتا مولویاں دس ہزار ہو گئے تسا مہینہ شوق لگے لگے لوگ گل کی وہ میں سب بے وقوفا گل میری نہیں گل تیری نہیں گل وڈے دی تو وڈا ہے انگریز سننا تے ان دی فیشن ساڈا وڈا ہے رسول میں کھا مرے تو آڈا وڈا ہوں کھا تو سا چھوٹے کی میں چھوٹے

مولویاں کو مولت آ گیا تو پتا نہیں کی بنے گا میں کیا اللہ جانے خالد سے کچھ بھی نہیں ہو خالد سے کچھ بھی نہیں ہویا تو بابا شہری چلیں گے فیشن کے ساتھ

داتا بھی حد میری ہے تو خاج حد میری ہے کہ نہیں میں کہ چلے تو تے کل کیا کرنا مولوی تھی میں کہ سبحان اللہ سارے رسول اعظم دا خلیفہ اکبر سیدنا صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین ہے گھر کا خرچہ کتنا مہینے کا اٹھا میں کتنا ہے اٹھا میں گھر کا خرچہ خلیفے کا خلیفت المسلمین کا خرچہ کتنا ہے اچھا نے پاکستان کے صدر دے وزیر اعظم ہاؤس کا کر رہا ہے آگے بھی کٹھا کرو غریب وہاں خرچہ تقریباً نو کروڑ بن دے مہینے میں غریب کرے نو کروڑ خرچہ مہینے کا غریب

نہیں دے سکتا پیچھے تو سو ہو گئے پیچھے گریبا بد دعوا نال ہی ہون گیا پھر گڈیا دھو آپ ہی مارن گیا کیونکہ گریبا دیا ہوا جو نال ہے دھو سے آپ نکلنے پھر جدو کرسی دو گریبا دیا جا دیں کرسی تو ڈگ دیں پھر پتہ نہیں لگتا پوری سے ہم سے کیا ہوا نہ مرادا نیکی کر رہے تھے جگہ مل رہا ہے بابا تو زندگی تین چیزیں زندگی میں ایک عقیدہ زندگی ایک طریقہ زندگی ایک مقصد زندگی عقیدہ زندگی توحید ہے طریقہ زندگی رسالت ہے اور مقصد زندگی آپ کا بولو عقیدہ زندگی کیا ہے طریقہ زندگی کیا ہے حالت اور مقصد زندگی کیا ہے یہ اسلامی زندگی ہے یہ کیا زندگی ہے اسلامی زندگی ہے تر چیز اسلامی زندگی بنتی ہے تر چیز بدل جا شرک ہو عقیدہ زندگی رسم و رواج ہومن طریقہ زندگی مقصد زندگی ہو دنیا کی عیاشی پھر کدی سکون نال نہ قوم رہ سکے نہ بچے رہ سکتے نہیں رہ سکتے میرے دوستو اس واسطے نہ حواس کو پوجا سائنس کی پوجا نہ فلسفے کی پوجا اگر انسان بنتا ہے تو اللہ کے رسول کے ساتھ کون بناؤں گا انسان ارے سامان بنائے تو مستری انسان بنائے تو پیغمبر انسان مستری بن انسان پیغمبر بنے گے اور سامان انسان کا مستری سے لوہار بنے گا ایک ہے سامان زندگی ایک ہے فضائل زندگی اور سامان زندگی بناؤ والے نو آدھے مستری لوہار سے درخان کی حضرت انسان نو بناؤ والے آدھے پیغمبر فقیر سے ولی اور یورپ سے تیرے سائنسدان ہے اور نام مراد مستری لوہار کے درخان نے وکیل ہے مستری لوہار درخان کا تو کبھی انسان نہیں بن سکتا گی خراب ہوگی ڈاکٹر کو لے جاؤ انسان خراب ہوگا جی بیمار ہوگا کسی کا ورک کا لے جاؤ جانے ہو سو مرضی پہ جدو نہ سامان کا انسان بھی کچھ بچی

ہو سکتی ہے اج تیری قوم کے سارے وڈے مذہبی ٹھاڈو ہو یا سیاسی ٹھاڈ جیسے لال اجر گیا جگ یہ کی حل مغرب یورپ یہ حریم مغرب ہزار پر پر بنے ہمارے ہمیں ہمیں ہر سے رات نواز کا آپ سے ناچ رہے جی، جی، مثال دسا تین چار گانے میں سائنس دان کہینیوں کی کفی لیکن میں پانی کوئی نہ ہوتے ساری نمی نسل کو کوئی پتہ نہ ہوتی انہیں کو گرکٹ کے ان کا بلے دا پتہ ہے حالانکہ جی کہی نہ چلے دے کھاون دی روتی شہر آلے نہیں لگتی کئی ہوں جی جی نلک جات مرین دے تو اپنی راول پنڈی کو بانے کو کیا دو چلو شکر کرے اللہ ٹھیک ہے کئی تین سائنسدان کھڑے سن کئی چلا چلا کئی ہو گئی کچی جب کئی کچی ہو گئی کٹھے ہو گئے کھڑے ہو گئے انہیں نام را دو کئی نو کسی بخار چڑھ گیا اللہ خیر کرے پریشان کھڑے جٹ نال لنگیا ہوا کہ نام را دو کیوں کھڑے

الحمدللہ سائنسدان تو تجربے کار کو کہتے ہیں انہیں جو خون جو تجربہ کی تھی ہم لوگ دیکھا نہیں کئی دا بخار لایا الحمد للہ بندے خوبے لکھا کی ہے سچوں نے نانی کو رکھا سٹ کے خوب جڑا گھنٹے کے بعد نانی بھی کٹی ہو گئی نانی بھی نارا مرو نے سبحان اللہ ایک تجربہ کامیاب ہو کامیاب ہو گیا ہے نانی کھٹی ہو گئی اعلان کا بھی کون ہے کہیں کے بندے کو بخار چڑھے کہ الحمدللہ حکیم اللہ کے گھر کے جیتے باہر بجن کی لوڑ کسی اور پاسے جان کی لوڑ نہیں اللہ سے تھوڑے پہ کرم کیتے ترائی سائنسدان تجربہ بھی تھوڑے گھر رہے چاہے مشاہدہ کرنا ہوگا کیا کہ تم نے نانی کو تنگ کھڑے

لیکن وہ قید وہ بند ہے قید اتنے بندے نو پیاس کرنا تو بندے نو قید اتنے پیاس کر کے دونوں کا علاج ایک کرنا قید سے نقصان نہ ہویا پر بندہ تو نہیں بچ سکتا نانی سے گئی نانی یہ نہیں ہو ایتھے یورپ تے کافر تے کیسا مسلمان وہ کافر اچھا مسلمان انہوں نے نہ کی کتاب ہے نہ کی رسول ہے سادہ رسول بھی ہے کتاب ہے ہاں۔

تو دونوں کا مطلب مسئلہ ایک ہے نا ہمرا پیٹ نہ دیکھ انسان پیٹ سے نہیں بنتا اگر دونوں کا پیٹ ایک ہے تو پھر بھینس کا پیٹ بھی ہے گائے کا بھی ہے بکری کا بھی ہے کتے کا بھی ہے اگر انسان کا پیٹ ہے کافر اور انسان کافر اور مسلمان میں پیٹ کو ایک دیکھو گے تو پھر انسان اور حیوان میں بھی پیٹ کا مسئلہ ایک ہی ہے اگر کافر منہ میں ایک ہو سکتا ہے پیٹ کی وجہ سے تو پھر انسان اور حیوان بھی ایک ہو سکتا ہے پیٹ کی وجہ سے تو جب انسان اور حیوان دیواری آنی ہے نہ پھر پیٹ نہیں دیکھنا جانا حضرات

ارے جلے انہوں نے سکون کی کلب بڑے ہوئے نے سارے سکون کی مسیح بڑی وہ بے سکون ہوتے ہیں تو کلب میں جاتے ہیں اور ہم بے سکون ہوتے ہیں تو بیت اللہ ہر خدا کے گھر رہے انہوں نے بڑھیاں بازار ہی نے دربار سے ہی نہیں جانے ماں تمیز ہی نہیں روٹی کپڑا مکان بدلے ایمان بڑا چنگا لگتا پاکستان

شادی عورت کا نام خاتون لیلیاں کنجریاں نہ رلدیاں نے تے خاتون سیدہ قدسیاں نہ رلدیاں میں فرق کروں کئی کوما دا فرق ہے ہیرے دے پتھر فرق ہے اس کو بھی زیادہ کافر دے مسلمان فرق ہے ایک کینے کیتا ہے جو آئے کھڑے نا جمہوریت عالمی نظام ہے کیا ہے ووٹ الیکشن جمہوریت یہ بھی سب واسطے ٹھیک ہے وہاں چل رہا ہے جہاں نہیں چلے گا تو یہ اتری کا وہ صحیح ایسا نانی وہاں خاص رہے نہیں بہت کیا جمہوریت یورپ میں ہے یہاں کا جمہوریت نہیں چل سکتی بلکہ میں تو کہتا ہوں جمہوریت حقیقت میں ہو ہی نہیں سکتی وہ یہ ہو جائے ڈنگر ہو سکتا ہے جی ہر ڈنگر کا بچہ دے رہے مانج کے پیٹ ہی تو لیلا نکل سکتا ہے تو مچھا نکل سکتا ہے ارے بھینس کے پیٹ سے بھینس کا بچہ نکلے گا جمہوریت ستر سال ہو گیا کتی کے پیٹ ہی گلورے ہی نکلتے پے جمولی صاحب نے پوچھو کہ آگے جی تصاویر انتظار کرو میں دعا پہ منگتا اللہ سہی آج کتی کے پیٹ ہی لے لی تو فرما جمہوریت میں کئی سلام مدت ہو گئی دعا منگتے منگتے کتی کے پیٹ ہی گلور ہی نکل سکتا لے لا ستر سال ہے نا تو سنی مسلمان ہو نہ علم رلے ان کا علم کا مبدا سائنس عقل ہوا عقل ان کی زندگی میں سائنس فلسفہ ساری زندگی میں نہ سائنس ہے نہ فلسفہ ہے ساری زندگی میں قرآن ہے سیاستان ہمارے وڈے اللہ دے رسول ہیں اللہ تعالیٰ دے رسول ہیں ان کی ترقی ہے سائنسدان بنانے سے ہماری ترقی ہے مرد خدا بنانے سے وہ اپنا اپنی ترقی کا سنگے دیکھو ہم سب سے بڑے ہیں کیسے انسان تیار کر دیا سائنسدان تیار کر دیا اصا آ کہ گلیا سا سائنسدان انہوں نے کہ مرے بھی تھے مارے بھی تھی سارے اسلام میں سائنسدان وجہ نہیں ہوتا سارے اسلام میں بابا فرید وجہ ہے کون وجہ ہے سنی مسلمان لوگ گل علم کی شروع ہوئی سی علم دے مکی ہے گلا بڑیاں نے ساری رات بیٹھے رہو

جو مومن نہیں ہوتا وہ انسان ایک گل یاد رکھا ہے وہ مومن انسان کون ہے مومن جو مومن نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے یاد رکھے متا مطلب تو سمجھے کہ ایمان تو اسلام تو بغیر بھی کوئی انسان ہو سکتا نہیں ہو سکتا نہ عقل منگی نے شریعت آخ دی ہے عقل شریعت یہی فصل ہے جو انسان ہے وہ وہ ہے جو رسول اللہ کو مانتا ہے جو سارے رسول نہیں مانتا اللہ سے فرمایا انسان ہی نہیں کر کر بریا سارے بد رہے انسان دے انسان ہو جاتا فیصلہ دولت نہیں کرے گی سندا نہیں کریں گے نہ کام نہیں کریں گے انسان کے انسان ہونے کا فیصلہ دنیا دے سامان نال نہیں نہ دنیا دی فیصلہ کا ٹیکنالوجی کا انسان انسان کا فیصلہ اگر دنیا میں کچھ کرے گا خدا کا رسول کرے گا خدا کا قرآن انسان کون ہے کا فیصلہ انسان نہیں کر سکتا انسان کون ہے اس کا فیصلہ خدا کرے گا خدا کو مانتا ہے انسان ہے خدا کو نہیں مانتا انسان نہیں ہے اور خدا کو ماننے کا کیا مطلب ہے خدا کو وہی مانتا ہے جو رسول خدا کو مانتا اور کلام خدا کو مانتا قرآن نو مننے گا رسول نو مننے گا ایک کافر تمیز ایک کے مسلمان سنی مسلمان کافر مقابلہ ہوگا تو قرآن پیش کریں گے جدو اپنے مقابلہ ہو گیا پھر اللہ کا ولی پیش کرا ڈاکرا نو آخ گے قرآن بھی کھاؤ بےمانا نو آخ گے تو داتا لی اجمیری جا انسان بھی کھاؤ ڈاکر مقابلہ قرآن نال جیتا گے تو اپنے مقابلہ اللہ کے فکیر نال جیتا گے اللہ کے رسول نے سانو موج دو دیتے نے ایک انسانی ایک پرانی انسانی موج اللہ کا فکیر ہی کتابی موجودہ قرآن مجید اس لیے قرآن کی تعظیم تقریم کرو گے تو انسان بنو گے مسلمانوں کی عظمت قرآن کے ساتھ ہے نا مسلمان چاہو گے کوئی آدھا میں سچا سچا سچا کوئی کوئی آدھا آدھا میں بڑے سارا فیصلہ تے کرو سچا کی آدھے دے سچا دینے جنہوں سارے منع انسان انسان کو مانتا ہے اور بات ہے باقی مخلوق مننے کے پھر گل بن گئی اللہ دا فقیر جاوے گیا نے نال مریدا پوچھا کتا بھونک پیا مرشے نو نہ بھونکیا مریدا نو بھونک پیا اور مریدا پوچھا حضور گل کی ہے سانو نہیں بھونکیا سا کو بھونک پے آپ نے فرمایا کتا کتے نو دیکھ کے بھونک لیا بندے نو کتا انہیں کہ سرکار اچھا بندے نے سرمایہ ڈال دیں سارے تیل دے رہے کہیں پاس ہرس کا کتا ہے کہیں پاس بخل کا ہے کہیں پاس دنیا پرستی کا ہے سارے تیل دے رہے کتے وستے ہیں کتے نے کتے نے

ہلکے ہونے کے بعد کوئی صدقے صدقے جاواں جاواں انگریز انگریز تو تو جن کڈے انگریز نے تے میں کہ وڈ دے او میارا بھی کوئی کوئی انگریز وڈے او ناگریز بچے کوئی نہیں ہے نہیں میرے کو پر لواؤں کوئی کوئی نہیں وہ لواؤں کوئی نہیں فقیر احمد ٹھیک ہے بابا جی خود نہ بچے اسے بارہ جنوں کافر بچے اسے چھتی پیچھے بھی گھٹ ہے کتا گھٹ ہے کافر بچے میرے مرشد کے زیادہ جی دے مرشد گرامی سن سبحان اللہ کرامت یا بندہ ہلکا ہو جاوے یا ڈنگر ہلکا ہو جاوے آپ درخت سے چڑھ لیں گے لت مبارک ان لمبی کر لیں گے ادھر ہلکا بندہ لنگے ہلکا ڈنگر لنگے لگنے ٹھیک تھا لگ رہا میرے کو لائے کرونے والے کی آئے کارون کی نسل

نہ نقل نہ نکل سکتا ہے نہ نظر آ سکتا ہے پورے پیر جن کی حکومت کروڑے دی ہاں، میں چالی کا پوترا چڑ دے کرونے کر بہت پوی کرونے کا علاج کرونا کرونا میں کہ سب کے جاوا ہلکے کا علاج دس کرونا ہے کہ کوئی نہ ہے کوئی نہ بڑا دیتا ہے بڑھایا کی دو چیزوں واسطے ایک انہیں آخیا مولوی سر مسلمان کا دین مکاؤ دوجا ان کی دنیا مکاؤ دو دکان بند کرا کے دنیا مکا دو مسجد بند کرا کے دین مکا دو ہوں کتنے گیا دل کرتے شکارا مار چھوڑتے پانچ بھائی انہوں انہوں انہوں نے نے دل کی سب کمان کمان سے گنا بیجیے جہاں وڈا سی وزیر اعظم وہ بیجو جو گے گے تو پنڈ پنڈ والے والے سارا کھا جان پھر کرے انہیں کہ پہلے نکل لو پنجے سوٹا کھڑ کے کھڑے ہو گئے جیڑا بندہ لنگے سوٹا تھا بندہ سوٹا چوپ چوپ تیرے پیو کا گنا

عرب شریف بیٹھا عمرے کو مدینے شریف بیٹھا میں ہاں مدینے شریف میں نے چھوا رہا استاد جی کو یہ کروں نا بلا نکلی پی میں کہ پتر امریکہ دا کتنا ہے تے مسلمان غریب دا ختنا ہے اللہ خیر کرے باہر نکلے سے کعبے شریف میں کے ہاتھ لائیں عید النبی وہاں بھی بھجدا ہے ہلکا بٹ جائیے ہلکے اچھا، میں

جی کرونا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ساتویں منزل تک تک پہنچ چکا ہوں ٹھیک ہے میں میں تھوڑا جائی سے آ گیا جائے گا دے پھر کی کھانا سارا بند مسجد مسجد بیٹھ حرام شریف بیٹھے ہیں بس بس بھنویا بھنویا آخیا آخیا کنو آخ کرا دیے بھی بابا یہ کرو مسجد حرام کا جڑا اندر پاس ہے جہاں بھی کرونا شہر سے میں ابھی آ رہا ٹھیک ہے جی تو نکل گئے پھر کی جی، انہیں کہا باہر میں ڈالنے جاؤں مسجد حرام شریف کے اندر مسجد بنا ہوا دائرہ تو نہیں پھر تو باہر جاؤں اچھا باہر بہ گئے اچھا جی اب کرونا شہر بھنگیا کہنا ہی نہ سعودیاں کا اب جو ہے تم مسجد میں آ نہیں سکتے خانہ کعبہ پہلے بند ہو جائے تو دے کے بعد بند ہو جائے سنا کے بند کراونا کھانا کا بس در رسول در خدا در رسول در خدا بند کراونا کرا دیتا خانے کعبے لگے کر جگہ انہوں دیوار بنا دیتی ہے ہاتھ لگانا شرک ہے ہاتھ لگانا اٹھانا بننا توحید ہے سارے ٹکا بنو یہ بنو کیونکہ کنگ یہودی کہتا ہے کہ یہودیوں کے علاوہ جتنی بھی انسان ہیں سب حیوان ہیں سب

میں کہ سارے قرآن حدیث ہی نکلے اہل حدیث جو ہوتا ہوں یہ قرآن حدیث سے نکلا ہے میں کہ بخار یہ ترمی ہے ابن ماجہ کے سالا خدا کرے کہاں رہے کہ نہ بچے تو مسلمانوں جاگو مسلمانوں جاگو جاگو جب کافی انسان ہی نہیں ہے تو استاد کیسے بن سکتے سبحان اللہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا انسان محمد رسول اللہ جو لجپال انسان نہیں مندا انسان نہیں ہو سکتا رسول سال منگے مسلمان کافر سال منایا کافران رسول تو کچھ نہیں لبتا قرآن کو کچھ نہیں لبتا مسلمان کچھ نہیں سے سب کچھ مل سکتا ہے تو سمجھو ایسا انسان منافق ہے مومن وہ قرآن مجید کو نہیں کچھ رسول کو نہیں مان سکتا مسلمان ہے وجہ کی یہ تو دنیا پر غلام بڑھ جائے کافران کی غلامی کن بنائی ہے وہ دنیا پرستی نہیں کیونکہ کافر دے کول دنیا ہوں ہے کافر دے کول دنیا ہوں ہے دین نہیں ہوتا دنیا ہوندی ہے تو کافر دے کول دنیا ہے آپ کافر دنیا نال ہوئے نے سانو بھی کافر دنیا نال کرنا ہے چلو مومن کافر دی دنیا نو نہ عزت دی نگاہ نال ویکھدا ہے نہ طلب دی نگاہ نال ویکھدا ہے نہ عزت دی نگاہ نال نہ طلب دی نگاہ نال بربادی کیویں آئی طلب عزت شہرت دنیا کی عزت تلفی شہرت پرستی دولت پرستی عورت پرستی حکومت پرستی سنت پرستی سرمت اس پرستیاں نے اپنا غلام کر دیتا ہے اج وہ امام ہے اصا اچھا غلام ہے کیوں جب دنیا پرست بنیا پھر وہ امام ہے اصا اچھا غلام ہے سونے مسلمان ہو کافر کدی دنیا کو نہیں سمجھ سکتا یہ سمجھے انسان دنیا کو تو پھر کافر نہیں ہو سکتا جو دنیا کو نہیں سمجھتا وہی کافر ہو جاتا ہے جنا آپ نہیں سمجھ سکتا تینو کی میں توڑ پچاوے گا تینو کی میں توڑ پچاوے گا اس واسطے سا دین ایمان ہے کہ حقیقی پتی اجماعی انسان کی دونوں جانوری فلا فلا سے اگر کوئی حقیقی کتی ذریعہ علم ہے تو وہی خدا بندی ہے نہ نہ سائنس نہ عقل نہ آواز نہ عقل نہ آواز نہ سائنس نہ فلسفہ اگر انسان کی دنیا اور آخرت کی فلاح ہے فلاح ہے تو صرف وہی ربانی ہدایت قرآن اللہ بھی تالہ بھیجے ہوئے نبید رسول اس کے علاوہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یورپ میں انسان رہتے ہیں سمجھ لو یہ انسان نہیں ہے ابو جال انسان ہے